السلام علیکم و رحمۃ اللہ طبیعت پہ بڑا بوجھ سا ہے جی طبیعت بوجھ سا ہے آج بس کل جو واقعہ ہوا ہے ادھر چرچ کا جو واقعہ ہوا اور پھر ان کی طرف سے جس جو ریئکشن سامنے آیا وہ بڑا ہی عجیب رئیکشن تھا کہ جن دو بندوں کو زندہ جلا دیا میں دو بندوں کو زندہ جلا دیا اور کون سے بندے تھے جو داڑی والے تھے کہ جی مشتبہ افراد ہیں یہ اور جن لوگوں پہ حملے کر رہے ہیں وہ بھی یہی جو داڑی والے ہیں تو ان کے اوپر حملے کر رہے ہیں یہ کل کی بات ہے نا جو کل ہوا تھا نا تو اب یہ اس طرح کے حالات ہیں انسان سوچتا ہے کہ یعنی اب ہوگا بھی کیا کہ جی یہ جو نظر آئے انہوں نے کہا دو بندوں کو پکڑ کے جی زندہ جلا دیا اور وہ کوئی بندہ نہیں بتائے گا اس کے اوپر نہ میڈیا بولے گا نہ کچھ بولے گا پھر بھی دو بندوں کو جو زندہ چلا دیا وہ تھے کون سے تھے بندے کون بے گناہ لوگ تھے جن کو پکڑ لیا گیا اور جو پاس آ گئے اس پہ کوئی نہیں بولا ہمیں تو نہیں پتا کہ کون بندے تھے کیا نہیں تھا لیکن یہ جو طریقہ ہے یہ ہے غلط ہے وہ بھی غلط تھا جو چرچ پہ حملہ کرنا وہ بھی غلط ہے وہ بھی کوئی مسلمان ایسا کام نہیں کر سکتا کوئی مسلمان ایسا کام نہیں کر سکتا لیکن جو یہ طریقہ ہے وہ بھی غلط ہے چلیے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سرف کا سبق چل رہا تھا ہمارا سرف کا کہاں پہ سبق کہاں پہ تھا ہمارا اچھا یہ ساری وہ ہوگی نا اچھا تعلیل لا یق اللہ یقولان لا یق اللہ یقولا لا یقول تک اللہ تک اللہ لا یقلا امر والی کاری نہیں آ گئی نا نہیں بحث نہیں آ آگے تو آپ دیکھیے یہ جو ہے یہ آ جائے گا اور اس میں کیا تھا لا یقول تھا لا یقول اس میں کیا تھا لا یانسر لا یقول تھا کی حرکت کو ماقبل کو دیا واؤ کا جو ضمہ تھا اس کو ماقبل کو دیا دو ساکن جمع ہو گئے لا یقول ہو گیا واؤ گر جائے گا تو کیا بن جائے گا لا یقل لا یقولا لا یقول لا تقل اس طرح لا یقل اصل میں کیا تھا لا یقول ول تھا لا یقول تھا واؤ فتح تھا واؤ کا فتح ماقبل کو دیا اس کو الف سے بدل دیا کیا بن گیا لا یقال الف اور لام دو یعنی التقاء ساکنین ہوا تو الف گر جائے گا تو بن جائے گا لا یقل لا یقل لا یقالا لا یقالو لا تقل لا تقالا لا یقلنا لا تقل لا تقالا لا تقالو لا تقالی لا تقالا لا تقلنا لا اقل لا نقل اور لا یقولن لا یقولان لا یقولن لا تقولن لا تقولان لا یقولنان لا تقولن لا تقولان لا تقولن لا تقولن لا تقولان لا تقولنان لا قولن لا نقولن لا یقالن لا یقالان لا یقالن اس طرح سارا آپ کریں گے یہ گردان بھی آگے اچھا اب آ جائیں بحث اس میں فائل و اس میں مفول کی طرف آ جائیں بحث میں فائل قائل قائلان قائلون قائلتن قائلتان قائلاتن قائل اصل میں کیا تھا قابل تھا قائل اصل میں کیا تھا قابل تھا جب قابل تھا تو اب کون سا قانون لگایا جائے گا وہی جو قائل والا قانون جو تھا قائل اصل میں کیا تھا قابل تھا جب تو, تو جو واؤ اور یا کے الف زائدہ کے بعد واقعہ اس کو حملہ سے بدل دیں گے اسے قائل اصل میں کیا تھا قابل تھا اور بائی اصل میں بائی تھا تو جو واؤ اور یا الف زائدہ کے بعد واقع اس کو ہم سے بدل دیں تو کاون سے کیا بن جائے گا الف زائدہ کے بعد ہے نا تو کالون ہو جائے گا کا الون کا الاع کا الاتون اس میں مقول کیا ہوگا مقول مقول اصل میں کیا تھا مقبول تھا کیا تھا مقول اصل میں کیا تھا مقبول تھا مقبول تھا واؤ پہ ضمہ تھا تو اس کو کیا کریں گے واؤ کے ضمے کو ماں قبل کو دیں گے تو دو واؤ جمع ہو جائیں گے جب دو واؤ جمع ہو جائیں گے تو اب کیا کریں گے ایک واؤ گرا دیں گے تو بن جائے گا مقول مقول مقولان مقولون مقولت مقولتان مقولات اچھا اب تعلیمات دیکھیں ذرا کالا اصل میں کیا تھا تھا واؤ متحرک ہے اور اس سے پہلے ہر مفتو ہے تو واؤ واقعی تو کالا ہو گئی کالا کالو کالا کالا کالا میں جاری ہو گئی میں تعلیمات کرا چکا آپ کو کلنا اصل میں کیا تھا کولنا تھا واؤ متحرک ہے اور اس سے پہلے ہر مفتو ہے واؤ کر سے بدل دیا تو کال نہ ہوا دو ساکن لام اور جمع اس گرا دیا تو کل نہ ہوا پھر فتح کو جمع سے بدل دیا تو کیا ہو گیا کلنا ہو گیا کیلا اصل میں کیا تھا کویلا تھا یہ, یہ ہم نے نہیں تھا کاما کاما ہاں کاما بھی اصل میں یہی تھا کاواما تھا کاما اصل میں کیا تھا کاواما تھا تو پھر اس کو بدل دیا گیا ٹھیک ہے نا کاواما اصل میں کاواما تھا کیلا اصل میں کیا تھا کویلا تھا فوئلا برن مشرا کسرا واؤ پر دشوار تھا اس لیے پہلے ہر کاف کی حرکت دور کر کے پہلے ہر کاف کی حرکت کو یعنی زمے کو دور کر کے واؤ کسرا اس کو دے دیا تو کیولا ہو گیا پھر واؤ ساکن تھا ہاں کا کا جیسا امن بھی ویسے ہی ہے کا امن اصل میں کیا تھا کا ومن تھا اچھا، قائد ہم کہتے ہیں نا قائد اعظم قائد وہ بھی کیا تھا سے جو ہے نا کا وید تھا قائد ہے تو اس طریقے سے ہو جائے گا تو پھر واؤ ساکن سے پہلے مقصود واؤ کو جیسے بدل تو کیلا ہو گیا کلنا ماضی مجھول اصل میں کیا تھا قبلنا تھا دن کا امن ایک ہی جملہ تو یہ ہو گیا اچھا ایک منٹ میں دوبارہ ذرا کال کر لوں ذرا ان کو اللہ اللہ اچھا مجھے یہ بتائیے شروع ہو جاتا ہے سات پچاس پہ اصل میں ہمارے نماز کا جو ٹائم ہے نا وہ چینج ہو گیا اب ہو گئی ہے سوا آٹھ بجے عشاء کی نماز نماز کا ٹائم ہو گیا سوا آٹھ بجے اس کا مطلب ہے کہ میں آٹھ دس تک سبق کر سکتا ہوں آٹھ دس سے پھر پھر دوبارہ آٹھ پینتالیس پہ سبق شروع کیا جا سکتا ہے آٹھ پینتالیس کے اوپر دوبارہ سبق شروع کر لیا جائے پندرہ منٹ کے لیے جو ہے ٹائم جو ہے آگے کر لیں گے تو اس کے بعد دیکھ لیں گے اگر آٹھ پینتالیس اوپر نو وائس اب اوکے میں تو میں اسکائپ کے اوپر بھی ایڈ کرتا ہوں نا تو وہ پھر اس وجہ سے بھی جو ہے نا معاملہ نیٹ کی سپیڈ جو ہے نا وہ سلو ہے میں عرض کر رہا تھا کہ نماز کا ٹائم ہمارا چینج ہو گیا ہے وہ سوا آٹھ ہو گیا ہے سوا آٹھ تو پھر میں آج سبق شروع ہوگا وہ آٹھ پینتالیس پہ دوبارہ سے شروع ہوگا آٹھ پینتالیس پر تقریباً ہم آٹھ چار پانچ بجے تک جو ہے نا اس کو پھینک جائیں گے سبق تک تک آٹھ چار پانچ باقی وہ قاری صاحب آ جائیں گے تو وہ پھر میں سوچتا میں نے کہا ان کا بھی ٹائم ہے آگے جی اچھا جی دیکھیے ذرا اچھا کلنا ماضی مجھول اصل میں کبلنا تھا بروزن نصیرنا کاف کی حرکت دور کر کے واؤ کسرا اس کو دے دیا تو کیا بن گیا کوول نہ تھا تو کاف کی ضرورت تو کیا بن گیا کل نہ بن گیا دو ساکن جمع ہوئے واؤ اور لام واؤ گرا دی تو کیا بن گیا کل نہ ہو گیا پھر کاف کے کسرے کو زما سے بدلا تاکہ معلوم ہو کہ جو حرف گرا ہے وہ وہ واؤ تھا تو کل نہ ہو گیا دیکھیے کیا تھا کوول نہ تھا کاف کی حرکت کو دور کر دیا واؤ کی حرکت کو دے دی تو کیا بن گیا کبل نہ ہو گیا تو بس کبلنا ہو گیا پھر واؤ اور لام دو ساکن تھے واؤ گر گیا تو کیا بن گیا کلنا ہو گیا پھر واؤ کو زمہ دے دیا کیوں زمہ دے دیا کیونکہ تاکہ یہ واؤ گیا تھا تو اس لیے تاکہ کل نہ ہو گیا یہ ہو گیا کلنا یقولو اصل میں کیا تھا یقولو تھا یقولو اصل میں کیا تھا یقولو تھا واؤ کا زمہ ما کو دے دیا تو کیا بن گیا یقولو ہو گیا یوکالو اصل میں کیا تھا تھا اصل میں کیا تھا یوکالو اصل میں کیا تھا یقولو تھا یق والو تھا واؤ کا حرکت کو ماقبل کو دیا اور واؤ کو علی سے بدل کیا بن گیا یو ہو گیا ٹھیک ہے تو ہو جائے گا واؤ پھر اصل متحرک تھا اب اس سے پہلے مفتو ہوا واؤ کو گیا لم لم یقل اصل میں کیا تھا لم یقبول تھا لم یقل اصل میں کیا تھا لم یقول تھا لم یقول تھا تو اس کو کیا کیا کہ جی لم یقول تو واؤ کی حرکت کو ماقبل کو دیا جب واؤ کی حرکت کو ماقبل کو دیا تو کیا بن گیا لم یقول ہو گیا پھر واؤ اور لام دو جمع ہو گئے تو گر گیا تو لم یقل ہو گیا لی یقل اصل میں کیا تھا لی قبول تھا یہ وہاں پہ بھی یہی کام ہوا لا اصل میں کیا تھا لا تقول تھا وہاں پہ بھی یہی کام ہوا تو یہ سارے ہیں کل اصل میں کیا تھا امر حاضر اصل میں کیا تھا کل میں تھا تھا اقبول کل اصل میں کیا تھا اقبول تھا ان سر کی طرح کو ماقبل کو بھی اقل ہو گیا پھر حملہ گر گیا کیوں تو کل ہو گیا میں نے یہ کرا دیے تھے کل نہ اصل میں کیا تھا تھا کل نہ نہ امر اقبول تھا تعلیل ظاہر ہے قائل نسل میں کیا تھا قابل ان تھا مقول نسل میں مقبول ان تھا یہ سارے میں نے آپ کو کرائے ہیں سارے تعلیلات میں نے ساتھ ساتھ کرا دی تھیں جتنی بھی وہ تھیں اب آ جائیں گے سرف صغیر اجوف یائی اجوف یائی آ گیا اسباب ذرا بیا ذریبو البا بیچنا بیس ماضی ازار نہ صرف تاکہ بلند ہاں اب یہ دیکھیے با آ با آ با او با تو آتا بے نا بے تا بے تما بے تم بے تی بے تما بے تم بے تو بے نا بیا بیا بھی اصل میں کیا تھا بایا تھا ہم مزارے سے نکالنے والا سیگا تعلیم مزارے سے بھی بنا سکتے ہیں وہی جیسے امر نہیں اس طرح بھی لیکن آپ اس کو اسی اصل پہ لے کے جائیں ہر چیز کو اپنی اصل پہ لے کے جائیں کام آسان ہو جاتا ہے اس میں ہر چیز کو بالکل عین بالکل بغیر کسی تعلیل کے بغیر کسی اس کے اس پہ لے کے جائیں جو ہاں وہ ہوتے ہیں نا اس میں سے آپ دیکھیں نا سوات المسادر دیکھیں اب آپ خود لگائیں تعلیلات تو آپ خود کریں تعلیلات آگے آئیں گے خافہ اور وہ آئیں گے نا خافہ والا آئے گا نا خافا وہ اج واوی ہے سمی یس اسے وہ دیکھنے میں تعلیمات آئے ہی آگے وہاں پہ آنے والی ہیں تعلیمات تو با اصل میں کیا تھا بایا آ تھا بایا یہاں پہ کوئی کالا والا قانون لگے تو با ہوگا گیا سارے ہر ایک میں یہی لگے گا اچھا چھٹے میں جائیں تو اصل میں کیا تھا بیا نہ تھا چھٹا سیگا کیا تھا بیا نہ ضرب نہ بیا نہ بیانا تو الف ہاں، یا متحرک ماقبل مفتو تھا تو بیانا سے کیا ہو جائے گا بانا بانا پھر الف گر جائے گا تو کیا بن جائے گا بانا پھر یہاں پر قانون لگ جائے گا جی خفنا بینا والا قانون یا کو گرایا تھا تو یہاں پر ہاں، یہ اس کو کسرا سے بدل دیں گے فاکل میں کو کسرا سے بدل دیں گے تو کیا بن جائے گا بے عنا ٹھیک ہے یہاں پہ قانون لگ جائے گا تو یہ بن جائے گا بے عنا ٹھیک ہے نا یہ ہم نے پڑھ لیا تھا نا جیسے کہ خفنا اصل میں کیا تھا خوفنا تھا جب فاقل میں اس گے خفنا اصل میں خوفنا تھا تو خفنا جو ہے جہاں وہاں پہ ہم نے کیا تھا یا کے ابھی نا نمبر تین کا قاعدہ تھا موطل عین قاعدہ نمبر تین جو تھا فاقل ماں کو قصہ سے دے دیں گے تو بیا سے بے نہ ہو جائے گا بیتا بیتی بیمتما بیتن بیتو بینا اچھا اب آ گیا بیا بیا اصل میں کیا تھا بوہیا تھا بوجھیا بوجھیا یا کے سے پہلے زما آ رہا تھا تو اس کا کیا کہ اس کو گرا دیا با کے اور اس کا کسرا اس کو دے دیا تو کیا بن گیا بیا بیا بیا بیا بیتا بینا بیتا بیتما بیتم نہیں اس لگے گا یبیو اصل میں کیا تھا یب یو یزریبو یب یو یب یب یو تھا تو یہاں پہ وہی قانون لگے گا یا یا متحرک تھی ما قبل ساکن تھا یا بھی یا پہ کسرا تھا ما قبل ساکن تھا تو یا کی کسرا کو ما قبل کو دے دیں تو کیا بن جائے گا یبیع یبیع یبیعان آنے تبیو او یبیعنا اصل میں کیا تھا یب یہ نہ تھا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہو جائے گا تبیو اصل میں کیا تھا تب یو تھا تبیو تبیان تبھی آنے تبھی او نا تبھی تبھی پھر آ جائے گا یوبا اوسر میں کیا تھا یوب یاؤ تھا یوبا اوسر میں کیا تھا یوب یاؤ تھا یوب یاؤ تھا تو یہاں پہ وہی قانون و یوبا والا قانون یہ مفتو تھا اس کا ماقبل کو دیں گے اور اس کو سے بدل دیں گے ہاں تو ٹھیک ہے نا بینا آتا ہے نا جیسے کلنا نہیں آ رہا تھا کلنا بھی تو آیا تھا نا اور بینا امر میں بھی آئے گا پھر آپ دیکھیں گے جا کے امر کو دیکھیں جا کے امر حاضر کو امر حاضر میں جا کے دیکھیں ذرا تو اصل میں کیا تھا یب یو تھا یبی تو ویسے یہ سارے تالی لگیں گے لیں یبی اصل میں کیا تھا لیں یبیا تھا یہ ساری تالی یاد کریں گے اور اٹا لگائیں گے ان کو لم یبی اصل میں کیا تھا لم یب یہ تھا لم یب یہ تھا یب یہ تھا یا متحرک تھی ماقبل ساکن تھا تو یا کسا تھا نا تو یا کو ماقبل کو دے دیا تو کیا بن گیا لم یب لم یب یہ ہو گیا لم یب لم لم یب یہ تھا تو کیا بن گیا لم یب یا اور آئین آ گیا تو یا گر جائے گی تو کیا بن جائے گا لم یب لم یبی لم آ لم یب لم تبی لم تبی یبی نا لم تبی لم تبی لم اور لم یوبا اصل میں کیا تھا لم یوبیا تھا یوبیا تھا تو اس کا یا کا فتح ماقبل کو اس کو سے بدل دیا تو کیا بن گیا لم یوبا تو گر جائے گا تو لم یوبا لی یبی انبی لی یبی یہ سارے کریں گے امر حاضر کیسے گا لی یبی اصل میں کیا تھا لی یب یہ تھا لی یب یہ تھا لی یب یہ تھا یا کو ماقبل کو دیا تو لی یبی ہو گیا پھر یا گر جائے گا تو لی یبی علی یبینا یہ غائب کسی کے اور بے اصل میں کیا تھا امر حاضر کیسے بے کے اصل میں کیا تھا کی طرح اب یہ تھا اصل میں کیا تھا اب یہ اب یہ یا متحرک تھا ما قبل یا کسا تھا نا تو اس کا ما قبل ساکن تھا تو اب یہ ہے تو یا کی حرکت کو ما قبل کو دی اور یا ساکن ہو گیا تو کیا بن گیا اے بے اب یا اور عین دو ساکن ہو گئے تو یا گر جائے گا تو کیا بن جائے گا لیکن حمزہ وصلی ہے شروع میں تو وہ بھی گر جائے گا تو کیا بن جائے گا لتبا اصل میں تھا لتب یا تھا سارا قانون لگیں گے سارے اس میں نہیں کیا تھا لا یا تھا یہ سارے اب یہ بھی اس طرح چلے گا اور با اصل میں کیا تھا با تھا با ان با باعیاتن نے با با مبیون بائی تھا مبی ان مبی ان میں کیا تھا اس مفعول آ گیا مبیون اصل میں مب تھا مفعول ان کی طرح تھا مبیون اصل میں کیا تھا مب یو ان یا کا ذمہ نقل کر کے ما کو با کو دیا تو کیا بن گیا یا مبی ان تھا نا مبیون تھا تو یا کا ذمہ ما کو دے دیں ذرا ٹھیک ہے تو اب کیا ہو جائے گا اب یعنی یا اور واؤ اکٹھے ہو گئے نا تو کیا ہو گیا پڑھا ہی نہیں جاتا کیونکہ یا سے پہلے جمع آ رہا ہے اور واؤ بھی ساکن اور یا بھی ساکن ہو گئے دو ساکن جمع ہو گئے یا اور واؤ تو یا کو گرا دیا تو کیا بن گیا مبو اون ہو گیا کیا ہو گیا مبو اون ہو گیا پھر اس کا جمع کسرے سے بدلا مبو ضمے کو نا کثرے سے بدل دیا جو اس کا کسرا تھا تو کیا بن گیا مبی ون ہو گیا پھر میاد ان والا قانون لگا تو واؤ کو یا سے بدل دیا تو کیا بن جائے گا مبیون ہوا یہ تعلیم پیچھے دی بھی گئی ہے انہوں نے دی ہوئی تعلیم یہ بڑا مشکل قانون ہے یہ اصل میں انہوں نے تو بہت آسان سے طریقے سے کیا ہوا ہے آپ دیکھیں گے انوار لشرفیہ کے اندر یہ اس کے اندر سے یہ کیا تھا تعلیم ٹھیک ہے اصل میں مبیون تو کہتے ہیں کہ یہ قاعدہ پہلے معلوم ہو جائے اس پاس جو این کلمہ یا اس میں اتنا گر گرد تو کلمے کو کثر دیتے ہیں یہاں پہ بھی کیا کیا فا کلمے کو کسرا دیا انہوں نے با کے ضمے کو کسرا سے کیوں بدلا تو کہتے ہیں اسی طرح سے مبو ان نے با کے ضمے کو سے بدلا تو پھر مبیون ہو گیا اور پھر مبیون ہو گیا ہو جائے گا یہ تعلیلات ساری کرنی بھی ہیں آپ نے یہ تعلیلات بھی میں نے ساری کرا دی ہیں اس میں سے اور یہ بھی یاد کرنا ہے ٹھیک ہے اب آگے پہ کبیر خافہ والی ہے وہ انشاءاللہ آگے کل کریں گے سارا اس کو ہم وہ کریں گے پھر باب افعال باب استفال اور اب تو سپیڈ تھوڑی سی ماریں ذرا سپیڈ تھوڑی سی لگائیں گے تاکہ جو ہے کام جلدی جلدی مکمل ہو ہمارے اب آج آپ کے سبق کی طرف ذرا